حضرت القمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جبکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کچھ نوجوانوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے جو مالدار ہو وہ شادی کرے کیونکہ یہ چیز اس کی نظر کو زیادہ نیچا اور شرم کو زیادہ محفوظ کر دے گی اور جو مالدار نہ ہو تو اس کی شہوت کا علاج روزہ ہے امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ابو معاشر راوی ہے اس کا نام زیاد بن کلائب ہے وہ سقہ ہے اور ابراہیم نخائی کا مصاحب یعنی ساتھی ہے اس سے منصور مغیرہ اور شعبہ نے روایت کیا ہے ایک ابو معاشر مدینی ہے اس کا نام نجیح ہے اور وہ ضعیف ہے ضعیف ہونے کے ساتھ وہ اختلاط کا بھی شکار ہو گیا تھا وہ منکر حدیثیں بھی بیان کرتا تھا اس کی بیان کردہ منکر حدیثوں میں سے ایک وہ ہے جو اس نے محمد بن عمر سے بیان کی انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے اور ایک وہ ہے جو اس نے حشام بن عروہ سے روایت کی انہوں نے اپنے باپ عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری سے مت کاٹو بلکہ اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو پینتالیس